بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي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 ہمیں دی ہے اس شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت مخفی رہتی ہے مثلاً اللہ تعالی نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے اب تصویر کی ممانعت کے پیچھے حکم شرعی کیا ہے اس کی علت کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ممانعت کے پیچھے صورت پرستی کی علت موجود ہے دنیا میں سب سے پہلے جو شرک وجود میں آیا اس کی بنیاد یہی صورت پرستی ہے تو تصویر بنانے کی حرمت کے پیچھے غور کریں گے آپ تو یہی علت شرعی آپ کو نظر آئے گی وہ علت شرعی ہے صورت پرستی حقیقت بیزاری آگے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس حرمت کے پیچھے علت شرعیہ کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس حکم کے پیچھے جو علت شرعی ہے وہ سکر اور نشا ہے نشا کی وجہ سے شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اب یہ نشا جن جن چیزوں کے اندر پایا جائے گا وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی چاہے وہ زمانے نبوی میں رہی ہوں یا نہ رہی ہوں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حشیش نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گانجا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیروئن نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرد نہیں تھا یہ ساری جو منشیات ہیں ہمارے دور میں ان میں سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی ہیروئن کو اوپر بھی وہی شراب والا حکم لگے گا ہیروئن حرام گرد کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا اس لیے کہ گرد حرام گرد کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے حشیش کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے گاجے کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے تو جس حکم شرعی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علت موجود تھی جن جن چیزوں کے اندر وہ علت پائی جائے گی وہی حکم اس چیز کے اوپر بھی لگ جائے گا جن جن چیزوں کے اندر سکر پایا جائے گا نشا پایا جائے گا وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی ایسے ہی بے حجابی کو اللہ تبارک و تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے بے حجابی ممنوع ہے بے حجابی حرام ہے بے پردگی ناجائز ہے اس حکم شرعی کے پیچھے علت کیا ہے غور کریں تو ان سے داد فحش ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو فحاشی سے روکنا چاہتا ہے فحش سے روکنا چاہتا ہے اسی وجہ سے اس نے بے پردگی اور بے حجابی کو حرام قرار دیا ناجائز قرار دیا ممنوع قرار دیا اب جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی جن جن چیزوں کے اندر فحش کی علت پائی جائے گی وہ وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یامر امر بل ان اللہ لا یامر امر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحشا کا حکم نہیں دیتا یعنی فحشا سے روکتا ہے اب فحش یہ علت قرار پائی بے حجابی کی اور غور کریں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی کہ بے حجابی بے پردگی یہ حیا کا اپوزٹ ہے یعنی جہاں بے پردگی آئے گی وہاں حیا موجود نہ ہوگی اور بے پردگی عقل کی صفت ہے اور بے حیائی بے عقلی کی صفت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نر جانور مادہ کے اوپر جست کرتا ہے وہ بھی کھلم کھلا لیکن لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے کہ بے پردگی کے ساتھ اس فحش کام کا وہ جانور ارتکاب کر رہا ہے کوئی سے معیوب نہیں سمجھتا کیوں اس لیے کہ وہ بے عقل ہے تو بے پردگی اور بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے تو ظاہر ہے کہ حیا یہ عقل کی صفت قرار پائی با حیا آدمی کبھی بھی بے پردہ نہیں ہو سکتا با حیا آدمی کبھی فرش کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک تعالی بہت ہی حیا دار ہے ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی کا اور بے پردگی کا اور بے حجابی کا حکم کیسے دے سکتا ہے وہ تو ان تمام چیزوں پر قدگل لگائے گا ان تمام چیزوں پر روک لگائے گا تو ہم بے حجابی کے پیچھے جو علت پاتے ہیں وہ علت ہے فحش بے حیائی جو این حیا کی ضد ہے اور جو بے عقلی کی صفت ہے اس کے مل مقابل حیا یہ عقل کی صفت ہے کیا یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا تمدن نو کے اوپر تہذیب نو کے اوپر جنہیں اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے جنہیں اپنے تمدن کے اوپر بڑا ناز ہے جنہیں اپنی ہر ہر ادا کے اوپر اپنی ہر ہر حرکت اپنے ہر ہر عمل اپنے ہر ہر فیل کے اوپر بڑا فخر ہے کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں کس بات پر فخر ہے تمہارے یہاں حیا نام کو نہیں ہے فحاشی تمہارے ہاں عام ہے بے پردگی تمہارے ہاں عام ہے بے حجابی تمہارے ہاں عام ہے یہ تو بے عقل کی صفت ہے تو تم عقل مند کہے کہ تم عقل مند کہاں ٹھہرے تم تو بے عقلے ٹھہرے اس لیے کہ بے حیائی یہ بے اقلی کی صفت ہے بے عقل لوگ ہی فحاشی کو رواج دے سکتے ہیں اور ایسا معاشرہ جو فحاشی کی ترویج کرے فحاشی کی ہمت افزائی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سور نور کے اندر وعید فرمائی ہے وعید کیا سنائی گئی ہے ان الذين الذين يحبون ان الفاحشه في امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے ثابت یہ ہوا کہ بے حجابی اور بے پردگی اس کے علت فحش ہے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حجابی کو ممنوع قرار دیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ اس کا ہاتھ اس کا پیر ان تینوں کا پردہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہی تینوں چیزیں تو زینت کا اصلی محل ہے فتنے کی اصل جگہیں تو یہی تینوں ہیں اور غور کریں تو زینت کی جگہیں یہی تین ہیں مثلاً سر پورا کا پورا دیکھیے آپ سر جہاں سے شروع ہوتا ہے اسے گردن بولتے اب یہ گردن یہ زینت کا محل ہے عورت یہاں ہار پہنتی ہے ناک یہ زینت کی جگہ ہے عورت یہاں نتھنی پہنتی ہے کان زینت کی جگہ ہے جو سر ہی میں ہے یہاں عورت بالیاں پہنتی ہے اور پھر سر میں بھی پتہ نہیں کیا کیا پہنتی رہتی ہو غرضے کی پورا کا پورا چہرہ یہ محل زینت ہے مفاسد کا بنیادی سبب بنیادی محل یہی چہرہ ہے اسی طرح آپ آگے بڑھیں ہاتھ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کھلا رکھنا چاہیے یہ بھی حجاب کے اندر نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ عورتیں زینت کی چیزیں یہی پہنتی ہیں گھڑی یہاں پہنتی ہیں چوڑیاں یہاں پہنتی ہیں کنگن یہاں پہنتی ہیں تو چہرے کے علاوہ دوسری زینت کی جگہ یہ ہاتھ ہے تیسری زینت کی جگہ پیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے ولاز نبی ارجلی ما علم من زینتین یہ اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کرنا چلے کہ ان سے زینت ظاہر ہو اور ان کے پاس ایک جھنکار لوگوں کے کانوں میں جا کر پڑے تو جن تین چیزوں کو یہ کھلا رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کھلا رکھنے کا جواز نکال رہے ہیں یہی تینوں چیزیں تو محل فتنہ ہیں مفاسد کی اصل جڑ اور مفاسد کی اصل بنیاد یہی تین چیزیں ہیں عورت کی حقیقت پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو کم سے کم جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کا رد ہو جائے اور اپنے اس قول سے اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھیں بات بہت زیادہ کھل جائے گی واضح ہو جائے گی روایت اس طرح ہے وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان رواه ترمذی فی کتاب الطلاق حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الطلاق کے اندر لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پورا کا پورا پردہ ہے کھلی ہوئی ہے عورت ننگی ہے جنگ احزاب کے موقع پر منافقین جو ساتھ میں لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھاگنے کا جواز نکالا بھاگنے کا جواز انہوں نے کیا نکالا کہنے لگے ان قرآن کیوں کہتا ہے اما یہ بھی اور کہتے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں ہمارے گھروں پر کوئی نہیں ہے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پوری کی پوری غیر محفوظ ہے عورت پوری کی پوری ننگی ہے عورت پوری کی پوری کھلی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ عورت سر سے پیر تک جب کھلی ہوئی ہے تو سر سے پیر تک اس کا پردہ ہوگا یہ تو لفظ عورت سے واضح ہے اور حدیث پاک میں اس کو عورت کہا گیا ہے عورت پوری کی پوری المرمن عورت یہ پوری کی پوری عورت عورت ہے سر سے پیر تک ایک عورت کھلی ہوئی ہے اب جب پوری کھلی ہوئی ہے تو اس کا پورا ڈھانکنا ضروری ہوگا پورے سراپا کا حجاب ہوگا تب جا کر کے یہ ڈھکے گی بعض لوگوں نے ستر اور حجاب کے درمیان فرق نہیں کیا اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اگر ستر اور حجاب کے درمیان فرق کر لیتے تو معاملہ ملتبس نہ ہوتا معاملہ گنجلک نہ ہوتا ستر اور حجاب کے درمیان فرق کیا ہے ستر مرد کا الگ ہے عورت کا الگ ہے عورت کا ستر چہرہ چھوڑ کر ہاتھ چھوڑ کر پیر چھوڑ کر اور پیر میں کیا پشتے پا پیر کی پیٹھ تو پیر کا اوپری حصہ یعنی پشتے پا ایک ہاتھ دو اور چہرہ تین ان تین چیزوں کو چھوڑ کر کے عورت کا پورا کا پورا بدن یہ ستر ہے مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے تو ستر کا حکم عورت کو بھی ہے اور مرد کو بھی ہے عورت اپنا سطر کہیں ظاہر نہیں کر سکتی اور مرد اپنا سطر کہیں نہیں ظاہر کر سکتا ناف سے لے کر گھٹنے تک ظاہر نہیں کر سکتا اور عورت بھی ان تین جگہوں کے علاوہ پورے بدن میں سے کسی عضو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی کسی کے سامنے سے میری مراد اجنبی جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا اور حجاب کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھکنا تو ستر الگ چیز ہے حجاب الگ چیز ہے ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اور حجاب صرف عورت کے لیے ہے ستر کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ملتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا وقل للمؤمنات يغززن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليزربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء आप चले जाओ उधर उधर उधर चले जाओ थोड़ा सा على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے ولا یبدین زینت ہننا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک مجمل استثنا کیا ہے اس مجمل استثنا سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے اس کا مدعا سمجھنے میں اصل میں غلطی ہوئی ہے تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالے رکھے اور اپنے زینت کو کہاں کہاں ظاہر کرے بارہ جگہوں پر لبولتہن اپنے شوہر کے لیے ان کے شوہر ہیں جو ان کے لیے سسر کے لیے آبائی بولتہن بیٹوں کے لیے او ابنائے بولتہن اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے یعنی جو بیٹوں کی تین قسمیں ہیں بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے رضائی ایک بیٹا ہوتا ہے نصبی وغیرہ وغیرہ تو ان بیٹوں سے پردہ نہیں ہے زینت یہاں ظاہر کی جا سکتی ہے سسر سے بھی پردہ نہیں ہے شوہر بولتی باپ دادا سب آ گئے اسی طریقے سے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے اخوان ہننا بھائیوں سے پردہ نہیں ہے او بنی اخوان ہننا بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے او بنی اخوات ہننا بھانجوں سے پردہ نہیں ہے او نسائی ہننا عورتوں سے پردہ نہیں ہے او ما ماملکت اِمانا نوکرانیوں سے پردہ نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ نوکر جن کو جنسی خواہش نہیں رہ گئی ہے جس کو اس آیت کریمہ میں غیر غیرغلی اربا کہا گیا ہے جن کے پاس جنسی خواہش ہے ہی نہیں ایسے نوکر بوڑھے ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے آپ گنیں گے تو اس آیت کریمہ میں بارہ اشخاص ایسے ہیں اب بارہ اشخاص بنیادی طور پر ہیں تفصیل کریں گے تو اور آگے تک معاملہ بڑھتا چلا جائے گا بنیادی طور پر بارہ قسمیں بیان کر دی گئی ہیں ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے زینت کیا ہے وہی تین چیزیں جو سطر میں ہیں نماز میں عورت اس کو ظاہر کر سکتی ہے چہرہ ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر یہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے رہا اجنبیوں کا معاملہ تو اجنبیوں کے سامنے یہ تین چیزیں بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی بلکہ اجنبیوں کے سامنے عورت سر سے پیر تک پردہ ہے اور سر سے پیر تک وہ حجاب میں اپنے آپ کو چھپائے وہ حکم سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر ہے یا ایوہ النبی ازوا جی کا وہ بناتی کا وہ نسا یو دینی نال نمین جلا بی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جب باہر نکلیں تو اجنبی انہیں دیکھ نہ پائے اس لیے وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں یہاں یو دینی نہ اللہ ہند کے لیے آتا ہے لفظ اللہ ہی بتلا رہا ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پیر تک ہے تبھی تو لفظ اللہ لایا گیا جو استحلا کے لیے ہے اور دوسرے یہاں ایک لفظ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے جلباب جلباب کی جماعت یہ جلابیب جلباب کا مطلب علماء لغت نے بیان کیا ہے ما یسترو جمی یا بدن المرا جو عورت کے پورے بدن کو ڈھاک لے جمی یا بدن المرا جس میں چہرہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے تو حجاب سر سے پیر تک ہے ستر تین چیزوں کے علاوہ پورا بدن ہے یہ تین جگہیں جو محرم ہیں ان کے اوپر ظاہر کر سکتی ہے اور نماز کے اندر ظاہر کر سکتی ہے بقیہ اجنبیوں کے لیے اس کا پورا سراپا سر سے پیر تک وہ عورت ہے سر سے پیر تک ننگی ہے وہ اسے ان تمام سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے آج ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے پردہ دقیہ نوشی کی علامت بن گئی ہے جو آدمی پردے کی بات کہتا ہے کہتے یہ تو دقیہ نوش ہے یہ تو چودہ سو سال پرانی روایت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور چودہ سو سال کی پرانی روایت اب اس جدید دور کے اندر آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے فرسودہ ہو چکی ہے اب وہ تہذیب اور وہ روایت ہمارے اس دور کے اندر چلنے والی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ چلے گی کیسے نہیں علت تو جو پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے شراب اس وجہ سے مضر ہے اس لیے کہ علت جو پہلے تھی علت آج بھی ہے اور جس طریقے سے پردے کی جو علت پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے فحاشی اس کی علت تھی وہ علت آج بھی موجود ہے تو چیز آؤٹ آف ڈیٹ کیسے ہو سکتی ہے فرسودہ کیسے ہو سکتی ہے نہ ددیحالی رشتوں سے کوئی پردہ ہے نہ نہالی رشتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے اور مشترکہ رہائش کے اندر تو یہ چیز بالکل مفقود ہو کر کے رہ گئی ہے بہنوئیوں سے اگر پردہ کرے عورت تو لوگ اسے بہت معیو سمجھتے ہیں دیور سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے جیٹ سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے دیور کے بارے میں بھابیاں یہ بولتی ارے یہ تو اپنے بیٹے کی طرح ہے یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں بیٹا ہے لیکن شریعت کے پابند پورے مسلمان ہیں اس میں عقل کو دخل نہیں ہوگا ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا دیور کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اس سلسلے میں وہ روایت جو نسائی شریف کتاب النکاح کے اندر آئی ہے اسے سامنے رکھ لیں تو اس بات کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی اس بات کی کیا اہمیت ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رجل امرات من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نظرت ایلیہا قال اللہ فَأَمَرَهُ أَيَنزُوَ إِلَيْهَا رواؤ نسائی فی کتاب النکار اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کے بعد میں دیور کے مسئلے کے اوپر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو حرانہ نقل کر رہے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ایک انصاریہ عورت کو پیغام نکاح دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس شخص صاحب نے پوچھا کہ عورت کو دیکھا کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں دیکھا امر ہوئی انض آپ نے فرمایا جا دیکھ لے اس کو بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کا چہرہ یہ پردہ نہیں ہے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم کیوں دیتے اس جزئی واقعے سے عمومی حکم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا عموم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا یہ تو آج بھی حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے شادی کر سکتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے بعض حالات کے اندر جس کو استراری حالت کہتے ہیں ان حالات کے اندر عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے یہ حالات خصوصی ہے عمومی حالات کے اندر اس پردے کا سخت حکم دیا گیا ہے یہ استراری حالات مجبوری کے حالات یہ اصلی حالات سے مستثنا ہے اب آئیے اس حدیث کی طرف حدیث اس طرح ہے وان عامر رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا والدخول عن على النساء فقال رجل من الانصار افرايت یا رسول اللہ افرايت الحم قال الحم والموت رواه الترمذي في کتاب الطلاق حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا وہ عام حکم کیا تھا کہ اے لوگوں تم عورتوں کے پاس مت جاؤ یعنی بے حجاب جو عورتیں ہیں بے پردہ جو عورتیں ہیں اچانک ان کے پاس گھر میں داخل مت ہو جایا کرو تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کا مسئلہ بتا دیجئے ہم وہ کا مطلب ہوتا دیور اس دائرے میں جیٹ بھی آ گیا بہلوئی بھی آ گئے سارے کے سارے آ گئے خاص طور سے یہاں دیور کا تذکرہ ہے اس لیے کہ مشترکہ رہائش کے اندر شوہر کا یہ جو بھائی ہے دیور یہ برابر گھر سے جڑا رہتا ہے تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم الموت دیور تو موت ہے بتائیے حدیث کے اندر دیور کو موت کہا جا رہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کی سزا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو تو کوڑے ہیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا اگر اتفاق سے دیور شادی شدہ ہے بھابی سے ملوث ہو گیا تو یہ تو موت کا سبب بن گیا اس عورت کے لیے بھی اور اپنی موت کا بھی سبب بن گیا خود یہ رجم کر دیا جائے گا اور عورت بھی رجم کر دی جائے گی تو سب سے بڑا خطرہ تو دیور سے ہے دیور سے پردہ ضروری ہے خاص طور سے اب بھابیا کیا بولتی ہے یہ تو بھائی کا بیٹا ہے شوہر کا بیٹا ہے اور یہ اپنے بیٹے کی طرح ہو گیا لیکن شریعت یہ کہتی ہے تیرا بیٹا نہیں ہے تیرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے اس سے پردہ ضروری ہے لیکن مشترکہ رہائشی نظام کے اندر یہ چیز آج بفقود نظر آتی ہے نہ کوئی دیور سے پردہ کرتا ہے نہ کوئی بہنوئی سے پردہ کرتا ہے اور نہ کوئی جیٹ سے پردہ کرتا ہے اگر کوئی ان سے پردہ کرنے لگے تو لوگ ہنستے ہیں اس کو ایک مایوب بات سمجھتے ہیں جبکہ یہ مایوب بات نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا ایک حساس مسئلہ ہے الحم و کہہ کر کے اس کی حساسیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ پھوپا سے پردہ مایوب سمجھتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے پھوپا سے پردہ کرنے لگی تو لوگ ہنستے ہیں اب یہ بتائیے پھوپا اس عورت سے اس کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا پھوپا بھی یہ اجنبی ہے غیر محرم ہے لہذا پھوپا سے بھی پردہ کیا جائے گا اسی طریقے سے لڑکی خالو سے بھی پردہ کرے گی اس لیے کہ اس کی بہن جب ایک شخص کے نکاح میں ہے تو جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک تو اس سے شادی نہیں کر سکتا لیکن اتفاق سے اگر اس کی بہن مر جائے تو سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں تو سالی جو خالو سمجھ کر کے پردہ نہیں کر سک... کر... کر رہی تھی اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں بلکہ وہ ایک علت آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ حرمت تھی وہ علت جب ظاہر ہوگی تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی لہذا خالو سے بھی پردہ ضروری ہے خالو سے پردہ ضروری اسی طریقے سے پھوپا سے بھی پردہ ضروری ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بعض لڑکے ہوتے ہیں خالہ کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے کہ نہیں ہے بھائی کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے کسی بھائی کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے اس کے لیے حرام نہیں ہے شادی ہو سکتی ہے خالہ کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کی لڑکیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں رہتا ہے جبکہ پردہ یہاں بھی ضروری ہے خالہ کی لڑکیوں کے ساتھ بھی پردہ ضروری ہے وہاں بھی پردہ نہیں ہے اور حقیقی خالاؤں کو تو چھوڑو یہاں تو بچوں نے عادت بنا لی ہے کسی کو بھی راستہ چلتے کسی بھی گھر کی عورت کو خالہ بنا لیتے ہیں دو چار دفعہ خالہ بولے اس کے بعد پانچویں مرتبہ جب اس گھر سے گزرے او خالہ کیا حال ہے اس کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے گھر میں گھس جاتے ہیں مسئلہ خالہ کا حال دریافت کرنا نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہے وہ خالہ کی طبیعت اور خالہ کی حالت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تو حقیقی خالہ تو چھوڑو یہاں جو نقلی خالائیں ہیں ان کے گھروں میں لوگ گھس جاتے گھر والے کوئی برا نہیں مانتے اسے کوئی مایوب بات نہیں سمجھتے اس طرح بے پردگی عام ہو چکی ہے بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر نقاب پہننے کا رواج موجود ہے لڑکیاں عام طور پر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں نقاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں لیکن اندرونی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بری ہے وہ لوگ جو معاشرے کی نفسیات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ بظاہر ہمارا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ پردے کا اہتمام ان کے گھروں میں ہے لیکن حقیقت میں اس پردے کے اہتمام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ جن لوگوں کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہے ایسے لوگ گھروں میں آتے جاتے ہیں اور گھر کی عورتیں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی حالانکہ اس سلسلے میں کتنا حساس ہے ہمارا دین کتنی حساس ہے ہماری شریعت کہ امکان تھا کہ نکاح خیانت کرے تو چہرے کا پردہ کر دیا گیا امکان تھا کہ کان خیانت کرے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا اللہ اکبر اور امکان تھا کہ ناک خیانت کرے تو حکم دے دیا گیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے اور پورا سراپا جب مزن فحش بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ کر نفی بوتی کنہ تبر تبر اجلجہ ایک بڑا بہترین ذہن میں آیا کہ یورپ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتا ہے تہذیب والا سمجھتا ہے تمدن والا سمجھتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے ہاتھ بروج موجود ہے تبرج موجود ہے ولا تبرج تمہارے ہاں تبرج موجود ہے تبرج کیسا عورتوں کا تبرج تبرج کی حقیقت کیا ہے پورا سج دھج کر کے لپسٹک لگا کر کے غازہ پوت کر کے بالوں کو ایک خاص سٹائل دے کر کے ایک خاص لباس پہن کر کے وہ لباس بھی کیسا نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے جسم کے جو کنٹرولس ہیں جسم کے جو نشے و فراز ہیں یہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں اس کو تبرج کہتے ہیں بروج کا مطلب ابھرا ہوا قلعے کے اوپر جو برجیاں ہوتی تھی وہ بالکل ظاہر ہوتی تھی اسی لفظ کو قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ تمہاری پوری کی پوری بے حیائی ظاہر ہو چکی ہے ہر ایک آدمی اپنی نگاہیں تم سے سیکھ سکتا ہے یہ بے حیائی یہ بے حیائی یہ علم نہیں ہے یہ بہت بڑا جل ہے اور تم عالم نہیں تمہارا دور عالمانہ دور نہیں بلکہ جاہلیت کا دور ہے قرآن حکیم نے اسے ترقی اور روشنی کا دور نہیں کہا بلکہ جاہلی دور ہے ولا اگر کسی معاشرے کے کے اندر اندر کسی کسی سوسائٹی ملک کے اندر فحاشی پھیل جائے پھیل جائے بے تگی پھیل جائے بے حضرت پھیل جائے بے حیائی پھیل جائے تو ایسے معاشرے کو قرآن حکیم کہتا ہے یہ جانوروں کا یہ جو ہے بے عقلوں کا معاشرہ ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو این جلیت ہے یہ تو جاہلوں کا معاشرہ ہے وہک جل جاہلیت لولا تمہارا دور یہ ترقی کا دور نہیں روشنی کا دور نہیں یہ جاہلیت کا دور ہے کتنی بڑی حقیقت آ کی گئی ہے آج اختلاط مرد و زن کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ اس کے مفاسد بہت دور رس ہیں بڑے خطرناک ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر اور اسی طریقے سے کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر مخلوط تعلیم کا رواج ہے اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے کسی بھی اہل بصیرت پر مخفی نہیں ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اختلاط مرد و زن کو ناپسند فرما کر کے عورتوں کو تاکید کی حدیث اس دیکھیں حدیث طرح ہے وان حمزہ ابن ابی اسید الانصاری ان ابیہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حضرت حمزہ سے روایت کرتے وہ کہتے محمد رسول کو یہ فرماتے سنا کب جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے دیکھیے خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں مرد بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نماز جب ختم ہو گئی تو عورتیں بھی نکلنے لگی مرد بھی نکلنے لگے پاک جگہ سے نکل رہے ہیں پاک نیتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں اور ایک پاک معاشرے کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ صاحب کا معاشرہ سب سے پاک معاشرہ سب سے نظیف اور سب سے پہر معاشرہ اور نیتیں سب کی صاف ہیں اس لیے کہ نماز پڑھ کر کے نکلے ہیں اور عبادت کر کے نکلے ہیں ہوا یہ کہ مسجد سے عورت اور مرد جب سب نکلے تو مرد عورتوں کے ساتھ مل گئے راستے میں ہوتا ہے کبھی کبھی مسجد سے نکلتے وقت عورتیں اور مرد یہ آپس میں مل جاتے ہیں اطلاع ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا طلط اور رجا مان نیسا مرد عورتوں کے ساتھ خلط ملت ہو گئے تو آپ نے عورت کو مخب کر کے فرمایا استاخر نہ پیچھے ہٹو فائن نہ کلان تحقنا طریق تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلو بحاف فاتی طریق تم راستوں کی طرف سے چلو راستے کا جو کنارہ ہے اس کنارے سے چلو بیل میں چلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہ حکم سننے کے بعد صحابہ اتنا احتیاط برتتے تھے اور صحابیات اس قدر احتیاط برتتی تھی کہ عورت جب مسجد سے نکلتی تو دیوار کے کنارے کنارے سے اتنا سٹ کر چلتی کہ کبھی کبھی دیوار سے اس کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے اللہ اکبر آج دیکھیں کہ عورتیں کنارے کا خیال رکھتی ہیں نہ مرد کا خیال رکھتی ہیں نہ عورت کا خیال رکھتی ہیں کے وسط کا خیال رکھتی ہے بس چلتی رہتی ان کو چلنا ہے اور اس چیز کو ہمارے معاشرے میں مایوب نہیں سمجھا جاتا